بسم الرحمن رحیم شاہ اللہ اللہ علیہ یہاں سے بحث کا آغاز فرما رہے ہیں وہ ایک ایسا مسئلہ ہے مادری کے درمیان اختلافی مسئلہ رہا اور جیسے نشست میں کیا تھا امام ابو الحسن شری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار اور ماتریدی بوج امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار علم کلام کے اعتبار سے اور عقیدے میں اتنی علم کلام کے مبارک ہیں کہ حنفی مالکی شافی انگلی یہ سب کے سب تقریباً ایک ہی ہیں اور بہت سے مسائل میں ان کا جو آپس میں اختلاف ہے وہ بہت معمولی کا ہے جیسے کہ اگر آج یہ مسئلہ بحث آیا تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں کہا جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ زبان استعمال کرتے ہیں قانونی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی دونوں زبانیں ملتی ہیں کبھی ایک قانونی زبان استعمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حلال ہے یہ حرام ایسے کرو ایسے نہ کرو اور کبھی آپ نے قانونی زبان سے آگے کی زبان استعمال کی لوگوں کو ڈرانے کے لیے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اگر ایسے کرو گے تو ایسے ہو جائے گا اس طرح نہ کرو مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا اور تمام کتاب و سنت میں یہ بات طے شدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مطلب جنت میں جائے گا کیا ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا سزا دے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن بہرحال آ کر جنت میں چلا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کا جنازہ پڑھا اگر وہ کافر ہوتے تو جنازہ کیوں بڑھتے آپ کا جنازہ پڑھ رات کی بھی نہیں ہے کہ طور پہ مسلمان تھا کسی بھی وجہ سے ہو گیا کوئی اس نے تو یہ اجماعی مسئلہ ہے اور پوری امت اس بات پر مستقب ہے کہ قبیلہ گناہ کا مستقب دل آپ کا میں جائے گا حتیٰ کے قرآن کریم کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے جس میں نے یہ فرمایا جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے تو یہاں اس آیت کی بھی تعبیر اور توجیح کر لیتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ آیت کی اصل جگہ پہ قائم امت میں کوئی اس بات کا قائم نہیں ہوا سوائے خارجیوں کو کہ خارجی کہتے تھے کہ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا وہ پکا جہنمی ہے اسی لیے وہ خلی اب سے معاویہ رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سب وہ پکا جہنمی کہتے تھے کہتے ہیں نے جان بوجھ کے دوسرے کو قتل کیا اور دوسری طرف پوری امت وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم یہ جو کہا ہے نا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کا مطلب ہے کہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے کسی مومن پر قتل اتنی شدید چیز ہے یہ ہونا بھی یہ چاہیے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے مگر ایسے ہوگا اس لیے کہ قتل کیا آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ زیادہ گناہ قبیلہ ہے نا اس سے زیادہ کفر تو نہیں ہے کفر شیر قبیلہ قبیلہ ہر ایک کی تسکین ہے آپ شریعت میں کوئی نظام رکھا ہے تو کبیلا گناہ کے مرتکب کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہرحال مومن ہے اور اس کو آخر کے جنت میں جانا ہی ہے تو ایک طرف آپ دیکھیں یہ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے سبزہ بخاری رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں آتی ہے اور ابوذر رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقل الجنہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا اور پھر فرمایا اگر یہ اس نے چوری کی اور بدکاری کی تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ آپ میں نے کیا ان طرف میں دینا آپ نے ان طرف میں ان دینا میں نے پھر کہا ان طرف میں ان دینا اگر یہ چوری اور بدکاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغ مان پر بھی کر ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے کتنا ہی ہو جو اس کی طبیعت پہ وہ آدمی ضرور جنت میں جائے اب کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کے باوجود فرماتے ہیں جنت میں جائے گا دوسری طرف یہ قانونی زبان ہے دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ دیکھو لا یقل جنت کا منان جو احسان کر کے جواب ہے وہ جنتی نہیں ہے جو آدمی چوری کھاتا ہے وہ جنتی نہیں ہے جو اپنے جھوٹ کو بار بار بولتا ہے وہ جنتی نہیں ہے یہ زبان کیا ہے یہ بعض مصیبت کی زبان ہے ڈرانے کی زبان ہے یعنی اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو کہ اس پہ اللہ نے پڑھ لیا تو جنت آرام ہو جائے گی نہیں جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز مسلمانوں سے روک لی جس کی مارکیٹ میں ضرورت تھی ٹھیک ہے کولڈ اسٹوریج کر لینا مارکیٹ میں جب ضرورت پڑے گی دے دیں گے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ایک چیز یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ اس لیے روکتا ہے کہ مارکیٹ میں جب کیسی کیفیت پیدا ہو جائے اور لوگوں کی شدید پریشانی ہو جائے اب وہ آہستہ آہستہ مال نکالنا ضرورت ہے یہ وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی فرمایا جو کوئی مارکیٹ میں شارٹیج پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اور چیز کو وہ اپنے پاس رکھتا ہے اللہ کی لانت اس پہ لیکن آیا جنت میں نہیں جائے گا یہ سب زبان جو ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم یہ واض اور نصیحت کی زبان ہے قانونی زبان نہیں قانونی زبان وہ ہوتی ہے قانونی زبان کو دوسری زبان کو استعمال کرتے تھے ایک آدمی آیا اور اس نے لوگوں کو قتل کی دھمکی دی کہ یہ وہ بہت سے جرائم تھے تو تمہر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں قتل کروا دوں گا تمہیں یاد رکھو تمہاری یہ سزا یہ ہے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے لے جاؤ جیل میں ڈال اور اس سے چلتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس کی زبان بھی تیز تاکہ آئندہ یہ لوگوں کو دھمکا نہ پڑے وہ آدمی پریشان ہو گیا تھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں وہ کل بھی گزرتے ہیں تو تمہر رضی اللہ عنہ نے یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس آدمی کو بلایا اور جو بھی کے حکومت ان سے کچھ کہنا نہیں یہ میں نے اسے ڈرانے کے لیے بات کی ہے میرا ہر چیز ارادہ نہیں ہے اس آدمی کی زبان سے اتنا بڑا جرم نہیں کیا تو یہ ہوتی ہے کبھی قانونی زبان اور کبھی بعض اور نصیحت کی زبان ہوتی ہے یہاں پر علیہ مسئلے کا ذکر کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے قانونی طور پر اور عقیدے کے اعتبار سے کہ امان میں خوبصورتی اور بدسورتی جو پائی جاتی ہے آیا اس کا مقام کیا ہے کیا اس فیصلہ کرتی ہے شریعت فیصلہ کرتی ہے یا کوئی اور چیز لغت حسن کہتی ہے خوبصورتی کو اور حسن کے مقابلے میں خوبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے میں بھی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے لفظ اس میں قباحت کیا ہے قباحت کا مطلب برائی کیا ہے اس میں بدسورتی کیا ہے تو حسن کے مقابلے میں خوبا استعمال ہوتا ہے خوبا کا مطلب ہے کہ بدسورتی اور اس میں برائی اختلاف اس بات پر ہوا ہے ہے علما کا کہ میں حسن و قبا قبا جاتا یعنی اور کی بنیاد ہے یا شریعت ہے کون فیصلہ کرے گی ایک بات اور اس سے بھی پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ علت اور حکمت میں فرق ہے کہا جب ہم زبان استعمال کرتے ہیں تو اب ہمارے یہاں دیکھیے ضرورت اور حاجت جو ملک استعمال ہوتے ہیں اردو جی حاجت ہے میں کھانا کھا لوں وہ کہا گئی تمہیں حاجت ہے کہ ضرورت ہے وہ کہ جی مجھے نہیں پتا ضرورت ہے کہ حاجت ہے کھانا جیسا ملنا چاہیے وہ کہا دونوں چیزوں کو کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضرورت تمہاری اور حاجت دونوں میں فرق ہے ضرورت وہ ہے جس کے بعد جس کے علاوہ زندگی موت کا مسئلہ بن ہے ہر آدمی کی ضرورت ہے کھانا اور پینا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نکاح ضرورت نہیں حاجت ہے حاجت کا مطلب یہ کہ اس کے بغیر کوئی آدمی مر نہیں جاتا شدید تنگی میں تکلیف میں گناہ میں بڑھ جاتا ہے لیکن مر نہیں جاتا کھانا کرنا ملے گا پسینہ نہیں ملے گا تو مر جائے گا آدمی تو اس طرح وہ قانون کے ایک ایک لفظ کو فرق سے بیان کرتے ہیں اسی طرح جب وہ بحث کرتے ہیں اس بات پر کے نام معاملہ کے احکامات ہیں اس میں حکمت کیا ہے اور علت کیا ہے تو دونوں میں فرق علت کا مطلب یہ ہے یہ ہے باریک بات علت کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کی وجہ کیا ہے اصل کیا ہے اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم پر ظاہر کیا ہوتا ہے تو ایک اصل ہے جڑ ہے اور ایک ہے اس درخت پہ شاخ پہ پھل کیا لگتے ہیں پتا لگتا ہے ملتا کیا ہے دونوں میں کو باہر کرتے ہیں یاد رکھو شریعت کے تمام احکامات کی اصل اللہ سمجھ آئے اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو پڑھنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سچ بولو بولنا ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ یہ رشتے ہیں یہ رشتے حرام ہیں بس پتہ اس کا نتیجہ آگے کیا نکلنا ہے یہ ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ کسی انسان کو اگر حکمت سمجھ نہ آئے تو وہ علت کو چھوڑ دے اور اس عمل نہ کرے نہ سمجھ میں آئی حکمت علت تو ہے نا یہ تو سمجھ آتا ہے نا کہ اللہ کا حکم ہے لہٰذا عمل کر حکمت اور علت کی ایک بات آسان سی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں مستجمع بین الفین اور تم ایک ہی نکاح میں دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے اب کوئی آدمی پوچھے گی کی کیا حکمت ہے آپ نے ایک حکمت بتا دی اس نے اپنے عقل کی بنیاد سے رد کر دیا وہ کہتا ہے کہ کوئی حکمت نہ ہوئی تو کیا اس کے لیے جائز ہو جائے گا کیونکہ اس کی عقل میں نہیں آتا لہٰذا اس کے لیے دو مہینوں سے بے وقت نکاح جائز کرا دیتے نہیں ہو اس لیے کہ عزت اللہ کا حکم ہے اللہ نے بتا دیا ہے کہ سب ان نہیں ہو سکتا کہ دو مہینے نکال جمع کر حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ شریعت کے بیٹ نظر ہمیشہ خاندان کو جوڑ کر رکھنا مضبوط بنانا یہ شریعت کے مقاصد میں سے یاد رکھ کہ اسلام نے جن چیزوں کو دنیا میں فروغ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ بتایا ہے کہ خاندان نہیں جیتنے چاہیے خاندانوں کو اکٹھے رہنا چاہیے لوگوں کو آپس میں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے اس خاندان کو مجھے کرنے میں اتنی زیادہ کوشش ہے کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے ایک بات ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں جب ان کے گھر جاتا ہوں تو وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ ہمارے گھر نہ آیا کر تو آپ بتائیں میں ان کے گھر جاؤں یا نہ جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہنا ان کا عمل ان کے لیے تیرا عمل دینے کی اتنا زیادہ خاندان کو آپس میں جوڑ کے رکھنے کی ترکیب ہے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ انتیس رمضان کی صبح کو دعا مانگتے تھے ترجد میں جب قرآن کریم مکمل ہوتا تھا اور کہتے تھے کہ تم میں سے ہمارے ساتھ وہ آدمی نہ بیٹھے جس نے اپنے رشتے داروں کی رشتے داری کو توڑ دیا کیونکہ میں نے اللہ اللہ صلی سنا ہے کہ ایسے شخص کی دعا اللہ کی طرف نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے یہ شب برات کا ذکر آتا ہے اس بھی آتا ہے اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی اس نے رشتے داری کو توڑ دیا تو خاندان کو اتنا جمع کرنا چاہتی ہے شریعت کے خاندان کسی صورت کو دے بڑی واضح مثال قتل قطع قتل قطع کا سیدھا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی سے قتل ہو گیا وہ ہے ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے اور ہزاروں منٹ کا ایکسیڈینٹ ہو جاتے ہیں لوگ بےچارے انتقال کر جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں ڈرائیور کا مقصد گاڑی چڑھا دینا نہیں ہوتا اس قتل قطع کی شریعت کہتی ہے سزا یہ ہے کہ تم اس کے ڈرائیور کو قتل نہیں کیا جاتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے اس نے انٹینشنی گاڑی کی پیچھے چڑھائی ہے اب اس کو کہیں گے کہ تم بیس ادا کرو بی ادا کرو اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کا مطلب ہے دونوں پارٹی بیٹھ جائیں اور دونوں آپس میں جتنا سودا کر لیں چھ لاکھ دس لاکھ آٹھ لاکھ ڈیڑھ لاکھ دوسری حدیث میں آیا تو سو کا آج کل کہتے ہیں ڈیڑھ دو لاکھ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ان کو بھی تعین کر دیا کہ اتنے سال کے بیس ہوں کتنے سال کے بیس ہوں کتنے سال کے چالیس ہوں ایک طرح کی تفصیلات آتی ہیں اس میں نہیں جاتے نے فرمایا کہ دونوں پارٹی جس پہ متفق ہو جائیں بس اس کی وزیت ہے خون کے خون کی قیمت ہے گویا اب دونوں پارٹی مل کہا تھی جی، دس لاکھ میں فیصلہ ہوتا ہے آپ کے آدمی کو ہم دس لاکھ میں مقدمہ واپس لے لیتے ہیں ڈرائیور کہتے ہیں جی، میں وہاں سے دس لاکھ لاؤں ڈرائیور کو شوق نہیں ایک بچہ آیا گاڑی لے کے نکلا ہے اس گاڑی سے کر جاتا ہے گھر والے کہتے ہیں ہم دس لاکھ کہاں سے لائیں رضی اللہ عنہ کا قرض ہو گیا تھا بہت تو سے پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس قرض کتنا ہے تو انہوں نے بتایا حضرت اتنا اتنا اتنا اتنا تو کہنے لگے اتنا قرض تو میرے بیٹے بھی نہیں ادا کر سکتے کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا اور پھر فرمایا کہ میرے خاندان والوں میں تقسیم کرو عمر اگر وراثت چھوڑ کے مرتا تو جس کو جتنا پیسہ وراثت سے ملتا ہے کب میں اتنے حصہ ملے گا اب اس نے بتایا کچھ نہیں کیا اس بچے نے گاڑی چڑھا دی قتل ہو گیا دس لاکھ سے طے ہو گیا تو اب یہ دس لاکھ تقسیم ہوگا باپ اتنا دے ماں اتنا دے چچا اتنا دے تایا اتنا دے بلا اتنا دے بلا اتنا دے ان کا کیا قصور ہے قصور یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان میں بچوں کی تربیت کیوں نہیں نظر کیوں نہیں رکھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہمارے بچے کس جگہ پہ جائیں شریعت اتنا اس خاندان کو جوڑتی ہے اور پابند کرتی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا احساس کرے اور درد کرے اسی لیے یہاں پر گیا کہ دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی اس نکاح میں کیونکہ جب وہ دو جمع ہوں گی تو ان میں ایک نیا رشتہ ڈیولپ ہو جائے گا وہ سوپنا پہ کا وہ سوپنے بن بنے تو جب سوپنے بنے گی ایک دوسرے کی تو لام و عالم میں بست پیدا ہو جائے گا جلد پیدا ہو جائے گی شریت کہتی ہے حسد کا اثر کہاں جا کر پڑے گا کہ بہنوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی تو وہ خاندان بکھر جائے گا اس لیے تم دو بہنوں کو ایک نگاہ میں جمع کرو ہی نہیں نہ رہے نہ ملے ایک آدمی کہتا ہے جی شریعت کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی میں تو کروں گا جب وہ کرے گا تو وہ کفر کا خوبصورت کرے گا اس لیے کہ اصل میں اللہ نے منع کر دیا علت چیز ہے وہ اللہ کا ہے جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں ان سب کی علت ہو جائے اللہ کو ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ نے کہہ دیا ایسے ہے بس ایسے ہی ہاں اس کی حکمت کیا ہے یہ حکمت آپ کے سامنے ایک بیان کر دی بدل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس محض پہ چلے ہیں بحث انہوں نے یہاں سے یہ شروع کی ہے کہ جو آمان ہیں ان میں حسن و خوب خوبصورتی اور بدسورتی اس کا دار مدار کس چیز سے جتنے بھی لوگ موت سے لاتے اور اہل تشریف ان سب کے عقیدے میں یہ بات شامل تھی اور اپنی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ دیکھو حسن اور قبا عقلی ہوتا ہے ہر آدمی کی عقل کہتی ہے کہ صبر اچھی چیز ہے ہر آدمی کی عقل بتاتی ہے بے صبری بری چیز ہے ہر آدمی کی عقل کہتی ہے کہ کسی انسان کو پھپڑ مارنا بری بات ہے کسی انسان پر احسان کرنا اچھی بات ہے وہ کہتی ہے اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ عقل پر ایک بات تو یہ ہوگی اور وہ کہتے ہیں دوسری طرف گئے کیونکہ محسوس اور شاعرہ کی آپس میں ٹکر تھی تو شاعرہ نے بالکل اس کے سینٹ پرسینٹ پر افوافی انہوں نے کہا شریعت کے مطابق نہ ہوگا کوئی عقل کی بات نہیں اگر شریعت یہ کہہ دیتی کہ جھوٹ بولنا بہت اچھی بات ہے جھوٹ ہی بولتے اور اچھا شریعت یہ کہہ دیتی کہ چوری کرنا اچھی بات ہے تو ہم چوری کو اچھا بھی سمجھتے اور اچھا کہتے تھے اس کے بھی اللہ کی اللہ کے ہم ہاں سے امید رکھتے اس لیے کو کوئی پتہ نہیں تیسرے رہ گئے مادری ماتوری کیوں نے کہا کہ دونوں درست نہیں نہ ہم اعمال کی ٹوٹلی بنیاد عقل پہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ فیصلہ کر رہے وہ صحیح ہے اور نہ ہم ٹوٹلی شریعت کو جاتے ہیں کہ شریعت جو فیصلے کرتی ہیں وہ صحیح ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت نے فیصلے وہی کیے ہیں اچھائی اور برائی کے جو انسان کی کامن سینس میں تھا لیکن جہاں پہنچ کر انسان کی کامن سینس جواب دے جاتی ہے نہیں وہاں شریعت جس بات کو کہتی ہے اس میں ہے تو انہوں نے شریعت کو دی لیکن عقل کو انہوں نے فراموش نہیں بس سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ محنتیوں کے نام ہاں عقل کا بلتا رہا رحمۃ اللہ تھے اور اس مقام پر بیٹھ کے بات کرتے تھے جس سے عام لوگوں کی سمجھ نہیں جاتی تھی تو لوگ عام طور پہ لفظوں میں پھنس جاتے تھے کہ عظیم میں یہ لفظ آ گیا ہے قرآن میں یہ لفظ آ گیا ہے امام صاحب رحمۃ اللہ تھے اس سے آگے بڑھ کر اور کرنا چاہیے کہ آخر یہ لفظ آیا کیوں ہے تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جتنے بھی روایت پرست لوگ تھے جتنے بھی حدیث اور قرآن کے محض الفاظ پر اطلاع کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ ہنفی سارے عقل کے غلام ہو گئے ہیں قرآن و عزیز کو نہیں مانتے اور اسی وجہ سے ہنفیوں میں بہت سے ایسے تھے جو متضری ہو گئے کیونکہ متضلا پہ عقل کا غلبہ یہ چیز مثلا امام وزیفر احمد اللہ علیہ وسلم کہا گلی سے گزرے اور عورتیں کچھ موسیقی کی آواز آ رہی تھی گاڑی تو وہ آواز کا تو وہی امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ کیا خوب کیا کچھ آدمی سن رہے تھے انہوں نے جا کر کے کیا شکایت کی اور انہوں نے کہا جو رشتے ہی بنا ہوا ہے اور لوگوں کو پتھرے دیتا ہے تو پتھرے کے منصب سے معذور کر دیا جائے کیونکہ عورتوں کا گانا سنا اور اس نے کہا کیا خوب بات امام صاحب رحمت اللہ ہو گئے نے نکاح ایسے ہوا ہے تو امام صاحب رحمت اللہ خوشی میں نے کس وقت کہا تھا جب آواز آ رہی تھی یا ختم ہو گئی تھی انہوں نے کہا جی جب ختم ہو گئی تو امام صاحب رحمۃ اللہ میں نے اس کو کہا میں نے بہت اچھا کیا یعنی یہ کہ اب چپ ہو گئی ہو اور سانس کی آواز ختم ہو ہو گئی بہت بہت اچھا اچھا میں نے اس اس کو کو کہا کہا تھوڑا ہی ہے کہ یہ یہ زیادہ کوئی اچھا کام رہا تھا جب گانا جی امام صاحب رحمۃ اللہ گل کی بات تھی بہن کی بات تھی تو مادری بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں ثواب اور عذاب شریعت متعین کرتی ہے البتہ ان میں اور بدسوخی پہلے سے پائی جاتی ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ ظلم بری چیز ہے شریعت نے بتا دیا ظلم سزا بھی نہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے شریعت نے آ کے مزید اضافہ یہ کر دیا کہ شریعت نے کہا تمہیں ثواب ملے گا اسی لیے ہم بھی کہا کہتے ہیں کہ شریعت اعمال کے حسن اور کف اس کو ظاہر نہیں کرتی بلکہ وہ تو حکم لگاتی جیسے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی حضرت کی عبارت اب یہ ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس میں شاعرہ اور ماتریا کی بحث کرتے ہیں کہتے ہیں یہ خیال کہ امان کا دار و مدار انسان کی عقل پر ہے یہ غلط ہے جب ہاں جس طرح احادیث نے ثابت کیا ون عقل حالی اجماع اور امت اس متفق ہو گئی مگر او ایزن حدیث سے یہ پتا چلا جو بھی حدیث مثالیں میں نے دی تھی کہ شریعت میں سارے کام کی نہ کسی مسئلے سے مبنی ہوتے ہیں تو دیکھو اس پر پوری حکمت متفق ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو جو کہا کہ کرو پھر ایجاد تعلیم اور اللہ نے کہا کہ نہ کرو سب اکن عظیم کی نفل ہی خود یہ اپنے طور پر بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ دینا کہ یہ کام کو کرو اور اللہ کا کہنا کہ نہ کرو یہ اپنے طور پر بہت بڑی بات ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کو تو کوئی نہیں ڈال سکتا تو اپنے طور پر بڑی بات ہو گئی یعنی اس سے ثواب اور عذاب جو ہے وہ آئندہ مرتب ہوں گے اور پھر وہاں تک نظر عمل کے مسالے جو اس سے ہیں پائی جاتی ہیں اس سے ہٹتے ہوئے حساب یعنی مسیح اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مسیح اور فرما بردار کو ثواب دے گا بے حقاب الحاظی اور گناہ گار کو عذاب دے گا وہ ان لئی الامر علامہ ظلم ان حسن کا مالک

یہ بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا اس کا تو کام ہم نے کرنا ہی ہے جو اس نے بتایا کہ یہ کام کرو گے ثواب ملے گا یہ کام کرو گے عذاب ملے گا لیکن صورت حال وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ لی ہے کہ اعمال کا دار و مدار ٹوٹلی عقل پر ہے بلکہ شریعت کا کام یہ ہے کہ وہ اعمال کی خصوصیات کو بتاتی ہے مثلا حکیم دوائیوں کی خصوصیات کو بتاتا ہے کہ کون سی بوٹی کون سی جڑی بوٹی اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اور بیماریوں کو بیان کرتا ہے پیدا نہیں کرتا یہ ہے شہزادہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ یہ بتا دے گا کہ کس دوائی کا کیا اثر ہے اس میں اثر اس نے پیدا نہیں کیا وہ پیدا کرنے والی بات اللہ ہی اسی طرح امان جو شریعت کے ہیں ان میں حسن اور خوب یہ عقل بتاتی ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے ابھی اس میں ثواب اور عذاب کو پیدا نہیں ثواب اور عذاب اللہ کا اللہ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پہ ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس پہ عذاب ملے گا ایک آدمی کے بارے میں فرض کر لیجیے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ پیدا ہوا جہاں شریعت کا حکم اس تک پہنچا ہی نہیں ہے سرے سے کسی ایسے زمانے میں پیدا ہوا پہاڑوں کی چوٹی پہ پیدا ہوا چین میں آج پیدا ہو گیا اور وہ والد ہوا سولہ سال کی عمر میں اسی وقت مر گیا اس شریعت کا حکم کوئی پہنچا ہی نہیں اس کی زبان میں تو اس کو عقل تو بتائے گی کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے ہے جتنی اس اس کے کے بات لیکن ثواب کا کوئی معاملہ نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے سچ بولنے پہ ثواب ملے گا جھوٹ بولنے پہ عذاب ملے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ شریعت کے احکامات اس تک پہنچے نہیں تو جب شریعت نہیں پہنچی تو اس آدمی کو ہم کہتے ہیں عقیدے کی بھی پوچھ نہیں ہوگی اماز کی بات ہے وہ سولہ سال کی عمر میں مر گیا اسی کیا پتا کہ اللہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے حتیٰ کہ کہا نے جب اس پہ بحث کی ہے تو یہ اس بات کے بہت سے عشاعرہ قائل ہوئے ہیں اور وہ وقت آئے گی بات عشاعرہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں لفظی طور پر تو کہیں گے کہ کافر ہے چلو لغت میں لیکن حقیقت وہ کافر جس کو جہنم کا عذاب ملنا ہے وہ ایسا کافر نہیں یہ بہت مسئلہ ہے اور لوگ اس مقام پہ آ کے پھنس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چائنا میں پیدا ہوا ہے جاپان میں پیدا ہوا ہے کسی پہاڑ کی کو میں پیدا ہوا ہے شریعت اس تک پہنچا نہیں نبوت اس تک نہیں پہنچی کیسے پہنچی آپ کہ وہ سترہ سال کی عمر میں کیا ہم کہتے ہیں جی، کون کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر شریعت کا حکم جب پہنچا نہیں ہے تو اس کے لیے ہم جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرتے اتنا البتہ ضرور ہے کہ جہنم میں نہیں جائے گا آگے جنت میں جائے گا نہیں جائے گا یہ الگ ہے لیکن خدا اسے عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا کسی بستی کو جب تک کہ ان کے پاس رسالت کا پیغام نہ پہنچا ہے وہ کہتے ہیں جب تک کہ رسالت کا پیغام وہ ان کی زبان میں ان تک نہ پہنچائے اس وقت تک خدا کا عذاب نہیں تو اس طرح کچھ کافر ہو جاتے ہیں جو لغت کے اعتبار سے کچھ کافی جو شریعت کے اعتبار سے تو اب یہ لوگوں بھی کافی شرعی کافی جب علی واقف نہیں ہے اس پہ ہم نے کوئی عذاب کی بات نہیں کی اس کے عقیدے کی بات نہیں کی تو پھر اسے سچ پہ سواب کا کہنا اور جھوٹ پہ عذاب کا کہنا شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسی سمجھ لو جیسے حکیم ہوتا ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے تو بتا دیتا ہے کہ دوائی یہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے لیکن اثر کو وہ پیدا نہیں کرتا تو اثر جمانا یہ کہ ثواب اور عذاب